السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے خوش باش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی تیز تیز کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزاحیہ کہانی کہانی کا عنوان ہے بلیوں کی حکومت اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اشتیاق احمد نے بھلا یہ بلیوں کی حکومت کہاں ہو گئی تھی سنتے ہیں یہ کسی جزیرے کی کہانی نہیں جس پر بلیوں نے قبضہ کر لیا ہو نہ کوئی ایسے جادوئی دیس کی کہانی ہے جہاں کسی جادوگر نے جادو کے زور سے انسانوں کو بلیاں بنا دیا ہو یہ تو زیرے سے کوئی کہانی ہے ہی نہیں جی ہاں یہ ایک حقیقت ہے ان دنوں ہمارے گھر پر بلیوں کی حکومت تھی اور بلیوں کی یہ حکومت میری وجہ سے قائم ہوئی تھی میں نے سارے گھر کی مخالفت کے باوجود گھر میں ایک عدد بلی پال لی تھی بھائی جان بلی پالنے کے سخت مخالف تھے باجی بلی کے سائے سے بھڑکتی تھیں اور امی جان اور ابا جان وہ تو بلی کی صورت ہی سے بیزار تھے ان حالات میں میرا ایک عدد بلی پال لینا ایک بڑے کارنامے سے کم نہیں تھا سب کی مخالفت مول لی ہاتھ جوڑے منتیں کی اور جب کچھ نہ بنا تو بھوک ہڑتال شروع کر دی میں ٹھہرا سب سے چھوٹا اور سب کا لاڈلا میری بھوک بھلا کس سے برداشت ہو سکتی تھی اور پھر اس ہتھیار کے آگے تو اچھے اچھے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں لہٰذا سب کو ہار ماننا پڑی ہار مانتے وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن اس گھر میں ہر طرف بلیاں ہی بلیاں ہوں گی ہوا یہ کہ میری بلی نے جسے میں نے کٹی کا نام دیا تھا پڑوس کی تین چار بلیوں سے دوستی کر لی برسات کا موسم آیا تو ان سب نے ایک ساتھ بچے دے ڈالے بس پھر کیا تھا جو ہی بچے ذرا بڑے ہوئے گھر میں جیسے بھون چال آنے لگا میری بلی کے بچوں نے تو خیر گھر میں ڈیرا ڈالا ہی تھا اس کی سہیلیوں کے بچے بھی اسی گھر کو پسند کرنے لگے اور دن رات یہی رہنے لگے ایک دن میں نے ان سب کو بڑی مشکل سے گنا پورے انیس تھے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا تھا اتوار کا دن تھا سب اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے اچانک بھائی جان نے مجھے آواز دی ارے بھائی شوقی آؤ بستر سے جا ملا ہائیں یہ بستر پر تم سو رہے ہو یا بلیاں بھائی جان غصے کے عالم میں میرے بستر کی طرف بڑھے اور پھر بستر کی چادر ایک جھٹکے سے الٹ دی دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے ایک چیخ نکلی میرے بستر سے بلی کے بچے اٹھ اٹھ کر گھر کے مختلف کونوں کا رخ کر رہے تھے حد ہو گئی تمہیں کتنی مرتبہ مانا کیا ہے کہ ان کو بستر پر نہ سلایا کرو میں کب سلاتا ہوں یہ تو خود ہی چڑھاتے ہیں بھگا دیا کرو پھر آ جاتے ہیں میں نے معصومیت سے کہا جو ہی بھائی جان وہاں سے ہٹے ایک بار پھر میاؤں کی آواز آئی ساتھ ہی بھائی جان کی چیخ نکل گئی بلی کے ایک بچے کے دم پر ان کا پاؤں پڑ گیا تھا این اسی وقت باجی کی چیخ سنائی دی شوقی فوراً ادھر آؤ میں ان کی طرف دوڑا وہ غسل خانے کے دروازے پر کھڑی تھیں کیا ہوا باجی میں نے گھبرا کر پوچھا تمہارا سر نکالو ان کو غسل خانے سے انہیں نے آنکھیں نکالی ارے یہ یہاں بھی پہنچ گئے میں نے حیران ہو کر کہا اور غسل خانے میں گھس گیا چار پانچ بچے پانی کے ٹب میں چھینٹے اڑا رہے تھے اور ایک صاحب نل کے اوپر چڑھے ہوئے تھے غسل خانے سے انہیں نکال کر فارغ ہوا ہی تھا کہ باورچی خانے سے امی جان کی غضب ناک آواز آئی شوقی خدا تمہیں پوچھے ادھر آؤ میں ہانپتا کانپتا ادھر دوڑا کیا بات ہے امی بات پوچھتے ہو تمہارے لاڈلوں نے سارے باورچی خانے کو کباڑ خانہ بنا دیا ہے ذرا دیکھو تو کیسے دھرنا مارے بیٹھے ہیں میں اندر داخل ہوا دو بچے برتنوں کی الماری میں گھسے دھما چوکڑی مچا رہے تھے ایک آٹے کی تھیلے پر بیٹھا اپنی ناک رگڑ رہا تھا ایک صاحب انڈے توڑ توڑ کر پیالے میں ڈال رہے تھے دوسرے صاحب نے فرائنگ پین سنبھال رکھا تھا شاید آملیٹ بنانا چاہتے تھے میں انہیں اٹھا اٹھا کر باہر پھینکنے لگا اچانک ابا جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی شوقی کہاں ہو تم میں ابا جان کے کمرے کی طرف دوڑا وہ دیکھتے ہی چلائے ارے یہ کیا آفت مچھا رکھی ہے تم نے جی میں نے میں نے حیران ہو کر پوچھا اور نہیں تو کیا میں نے یہ بلی کے بچے تم نے ہی تو پالے ہیں جی میں نے صرف ایک بلی پالی تھی میں نے گھبرا کر جواب دیا پکو مت چلو ان کو باہر نکالو یہاں بھی پہنچ گئی یہ میں نے حیران ہو کر کہا کیونکہ ابا جان اپنے کمرے کے دروازے کو ہر وقت بند رکھتے تھے ہاں رات ایک کھڑکی کھلی رہ گئی تھی میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا ابا جان کی میز پر تین بچے براجمان تھے میز کے تمام کاغذات زمین پر بکھرے پڑے تھے اور دو بچے اخبار کی شاید کشتی بنا رہے تھے ابھی انہیں بھگا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ امی جان نے آواز دی شوقی اگر تم فارغ ہو گئے تو باورچی خانے میں آ کے میرا ہاتھ بٹا دو کیوں باجی کہاں گئیں میں نے باہر سے ہی پوچھا کیونکہ بلی کے بچوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں تھک چکا تھا وہ نہا رہی ہے فرمائیے کیا کرنا ہے میں نے باورچی خانے پہنچ کر پوچھا پہلے تو وہ دودھ والی دیگچی مجھے پکڑا دو میں نے دیگچی اٹھائی وہ خالی تھی یہ تو خالی ہے دودھ کسی اور میں ہوگا میں نے کہا خالی ہے لیکن دودھ تو میں نے رات اسی میں گرم کیا تھا میں نے دیگچی دیگچی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا وہ اندر سے بالکل صاف تھی یہ تو بالکل صاف ہے دھلی دھلائی حیرت ہے امی جان کے منہ سے نکلا انہوں نے تمام دیگچیاں دیکھ ڈالیں دودھ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا آخر پتہ چلا کہ دودھ اسی دیگچی میں تھا اور بلیوں کے بچوں نے رات دعوت اڑائی تھی لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ انہوں نے دیگچی میں کہیں بھی دودھ لگا رہنے نہیں دیا تھا بالکل دھلی ہوئی لگ رہی تھی اس کے بعد امی نے مجھے جن نگاہوں سے گھورا بیان سے باہر ہے ناشتے سے فارغ ہو کر جو وہاں سے بھاگا تو اپنے کمرے میں پہنچ کر ہی دم لیا آؤ دیکھا نہ تاؤ کرسی پر گر گیا دوسرے ہی لمحے ایک درد بھری آواز نیچے سے ابھری میں اچھل کر کھڑا ہو گیا ایک بچہ مجھ سے پہلے ہی کرسی پر بیٹھا تھا اور میں اسی کے اوپر بیٹھ گیا تھا خدا کا شکر ہے کہ پوری طرح نہیں بیٹھ پایا تھا کہ اچھل پڑا بلی کا بچہ اٹھ کر بھاگا اور کمرے کے کونے میں تپک کر مجھے خوف زیادہ زیادہ نظروں سے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ مجھے ترس آ گیا آگے بڑھ کر پچکارتے ہوئے اس کو اٹھا لیا اور اپنی میز پر بیٹھ گیا اب میں میز پر بیٹھا یہ مضمون لکھ رہا ہوں اور بلی کا بچہ مجھے لکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اسے کیا معلوم کہ میں اسی کے بہن بھائیوں کے متعلق لکھ رہا ہوں ان کی وجہ سے ہر روز میری مرمت ہوتی ہے اور یہ ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ٹس سے مس نہیں ہوتے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اب اس وقت جب کہ میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں یہ بچہ اپنا کام کر ہی گیا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ مضمون یہیں پر ختم کرنا ہوگا کیونکہ اچانک بلی کے بچے نے میرے دائیں ہاتھ کی انگلی پر چپٹا مارا اور انگلی منہ میں لے کر چبا ڈالی اب مجھے یاد آیا کہ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ہاتھ نہیں دھوئے تھے ہاتھ سے ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی اس لیے بچہ اسے بھی ناشتے کی کوئی چیز سمجھ بیٹھا اور اب میری انگلی زخمی ہو گئی ہے میں مزید کچھ لکھ نہیں سکتا اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری تفصیل سے واقعات لکھتا اور شاید پورا ایک ناول لکھ ڈالتا دعا کیجیے میری انگلی جلد ٹھیک ہو جائے اور میں پھر بلیوں کی حکومت پر کچھ لکھ سکوں اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ